بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ اور نبی کریم جو لوگ دعوت کے میدان میں کام کرتے ہیں وہ کئی بار یہ سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تو بات کو سن کر کے مان لیتے ہیں لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بات کو سن کے سننے کے بعد ریئیکٹ کرتے ہیں وہ پازیٹو ریسپانس نہیں دیتے تو ایسے معاملے میں کیا کیا جائے ایسے لوگوں کے ساتھ تو دیکھیے پہلی بات یہ کہ جو آدمی نگیٹو ریسپانس دیتا ہے اور بات کو نہیں مان رہا ہے تو اس کو آپ اس انسان کی طرف منسوب نہ کریں بلکہ ماحول کی طرف منسوب کریں کیونکہ ماحول کی کنڈیشننگ کی وجہ سے ایسا حال اس کا ہوا ہے ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے کل مولودی یورد الفطر ہر انسان ہر انسان ہر عورت اور مرد یکساں طور پر ایک ہی فطرت پر پیدا ہوتے لیکن ماحول کے پیدا ہوتے ہی ان کو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ماحول کی طرف سے ان کی کنڈیشن ہونے لگتی ہے تو جو آدمی نگیٹو ریسپانس دے رہا ہے وہ اس کی کنڈیشننگ بول رہی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ دعوت کی پلاننگ اس طرح کریں کہ سب سے پہلے آپ اس کی کنڈیشن کو توڑیں اس کو ڈی کنڈیشن انسان بنائیں آپ دیکھیں گے کہ وہی انسان جو پہلے مخالفت کر رہا تھا وہی آپ کو ساتھی بن جائے گا فیض الزی بین کو بنو اداوا ادا کانو ولی الحمیم یہ کیسے ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ اس کی کنڈیشن کو توڑ لیں اس کی کنڈیشن کو توڑتے ہیں اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اوپن مائنڈ کے ساتھ آپ کی باتوں کو سنیں وہ کھلے ذہن کے ساتھ آپ کی باتوں پر غور کریں تو مسئلہ آپ کی مسئلہ اس انسان کا نہیں ہے اس انسان کا نگیٹو رویہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ری پلاننگ کرو اپنی دعوت کی ری پلاننگ کرو اور اس انسان کو اس انسان کی کیس اسٹڈی کرو کیا ہے اس کی کنڈیشننگ کیسے ہوئی ہے اس کی کنڈیشننگ اور کس طرح اس کی کنڈیشن کو توڑا جا سکتا ہے تو جب بھی آپ کو تجربہ ہو اس قسم کا تو آپ کو صرف یہی کام کرنا ہے تو وہ ہے ری پلاننگ اب بہت ہی طالب قلب کے ساتھ بہت ہی لاجیکل انداز میں بہت ہی ہمدردی کے طریقے سے اس کی کنڈیشننگ کو توڑنا ہے اس کو یاد رکھیے کہ یہ جس طرح پیاز میں اوپری چھڑکا ہوتا ہے اندر ایک مغز ہوتا ہے کور اس کا تو چھڑکے کو نکال دیں چھڑکوں کو اتار دیں تو ہر ایک میں ایک ہی مغز ہوتا ہے سیم تو آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان جو ہے کچھ الگ ڈھنگ کا انسان ہے وہ انسان بھی خدا کے مخلوق ہے لیکن ماحول کی وجہ سے اس کی کنڈیشننگ ہو گئی ہے پردہ پڑ گیا ہے اس کی سمجھ پر تو اس پردے کو ہٹانا ہے ڈیکنڈیشن کا مطلب ہے پردے کو ہٹانا ڈیکنڈیشننگ کا مطلب ہے پیار سے محبت سے ہمدردی سے دلال کے ذریعے اس کے مائنڈ کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے اسی کنڈیشن کو توڑنا جب آپ ایسا کریں گے تو ریزلٹ بالکل بدل جائے گا وہی ہوگا جو قرآن میں کہ لا اتفا بلتی حسن فیض بین کو بن ادا کرنے ولی الحمیم یا سورہ نمبر فورٹی ون میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو دعوت کا کام ہوتا ہے ہمیشہ امید کے ساتھ دعوت کے کام میں کبھی بھی نامودی نہیں ہے یعنی نہیں ہے اسلام اسلامی دعوت کے کام میں بلکہ ہمیشہ آپ ہے سچا دائی کبھی بھی ناموش نامید نہیں ہوتا وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے ری پلاننگ کے لیے نئے انداز سے مدو کو کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے اور جو لوگ اس طریقے سے کریں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں وہ اپنا بھی فائدہ کرتے ہیں اور مدو کو بھی فائدہ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت زیادہ اہم اصول ہے دعوت کے دعوت کے کام کا اور یہ بہت پیش آتا ہے بلکہ اکثر پیش آتا ہے کیونکہ کنڈیشن تو سب کی ہوئی ہے اپنے اپنے ماحول کے اعتبار سے تو کنڈیشننگ کی وجہ سے آدمی کھلے ذہن کے ساتھ آپ کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا آپ جو بات کہتے ہیں وہ کتنی فطری ہو کتنی دلیل کے ساتھ ہو لیکن ابدائی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کنڈیشن کی وجہ سے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا تو جب آپ اس کو کنڈیشن کو توڑیں گے اس کو ڈی کنڈیشن بڑھائیں گے تو اس کا پردہ ہٹ جائے گا اور وہ آپ کی بات کو ان شاء اللہ سمجھنے لگے گا یہ ہے دعوت کا ایک اہم اصول اس اصول کو کبھی دائی کو بھولنا نہیں چاہیے اس اصول کو دائی کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے وہ ہمیشہ دائی کو چاہیے کہ ہمیشہ دعوت کا کام کرتے ہوئے یاد رکھے کہ آپ کے سامنے جو مدعو ہے ممکن ہے کہ اس کی کنڈیشن ہو چکی ہو پہلے اس وجہ سے وہ آپ سے کہ بات کو سمجھ نہ پاتا ہو تو اس کو سمجھنے کے قابل بنانا ہے یہ دعوت کا کام ایسے انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ بات کو سمجھنے لگے بات کو سمجھنے کے قابل ہو جائے یہ ہمیشہ یہ ضرورت ہمیشہ رہے گی دعوت کام میں آج بھی ہمیشہ رہے گی اس کے لیے دائی کو بہت زیادہ ثابت ہونا چاہیے بہت زیادہ اس کے اندر یہ سائز ہونا چاہیے کہ وہ بار بار ریاست کرے بار بار پھر سے سمجھنے کی کوشش کرے دائی کے اندر یہ سب صفتیں جتنا زیادہ ہوں گی اتنے زیادہ وہ اپنے دعوت کے کام میں کامیاب ہوگا تو ہر دائی کو چاہیے کہ وہ اس اصول کو یاد رکھے وہ کبھی بھی اس کو نہ بھولے ورنہ مایوسی آ جائے گی یہ اصول آپ کو ہمیشہ پر قائم رکھے گا کبھی بھی آپ کو نا امید نہیں ہونے دے گا کیونکہ ہر انسان ایک ہی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور سب تمام انسان ایک ہی فطرت پر بنائے گئے ہیں تو کوئی آپ کو تجربہ اگر نگیٹو ہوتا ہے تو اس کو آج سمجھ چاہیے وقتی سمجھ سمجھیے اس کو ایسا نہیں سمجھیے کہ اس کی فطرت بدلی ہوئی ہے دوسروں سے مختلف ہے کسی بھی شخص کی فطرت دوسروں سے مختلف نہیں ہوتی تو آپ کو مدو کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیشہ ری پلاننگ کے لیے تیار رہنا چاہیے